عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی دوسری سند اور محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے ان سے شابی نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میں سے کچھ چھپا لیا تو اس کی تصدیق نہ کرنا وہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو اکتیس